سارس اور کیکڑا ایک دفعہ کا ذکر ہے تالاب کی ایک جانب سارس رہتا تھا سارس اسی تالاب میں مچھلیاں پکڑتا اور نگل جاتا مچھلیاں اس سے نفرت کرتی تھی پر وہ مچھلیوں کو بہت پسند کرتا تھا کیونکہ مچھلیاں کتنی لذیذ ہیں سارس اپنی غذا کا پیٹ بھر کے لطف اٹھاتا اسے شکار کر کے غذا حاصل کرنے میں خوب مزہ آتا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے سارس دن بدن ضعیف اور کمزور ہوتا جا رہا تھا اس میں اب پہلے جیسی توانائی نہیں رہی اس کی اڑان بھی دھیمی ہو چکی تھی میں تھکان محسوس کر رہا ہوں اور جیسے ہی وہ مچھلی کے شکار کا رخ کرتا اس کے سست نقل و حرکت سے زیادہ تر مچھلیاں فرار ہو جاتی میری جوڑے بے حد درد کر رہی ہیں سارس تمہیں پچھلے دو ہفتوں سے نہیں کھا پایا میں اسے پہلے میں بہت بھاگ جاتی ہوں دیکھو گی کیسے غذا یہ پکڑا پر وہ سیدھا پانی میں گر پڑا اور مچھلی اپنے دوستوں کی جانب فرار ہو گئی دیکھا تم نے اب ہمیں سارے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کے ساتھ وہ کافی کمزور ہو گیا اب اس میں اتنی توانائی بھی باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی غذا کا انتظام کر پائے اب مچھلیاں اس کے اطراف سے تیرتی پر وہ ان کو پکڑ نہیں پاتا اوہ, میرا بد نصیب بڑھاپا غذا کا انتظام کیسے کروں میں پچھلے دو دنوں سے شدید بھوکا ہوں ایک دن اسے شدت کی بھوک لگی اس نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا اس کی بھوک مٹانے بنا کسی مشقت اور مصیبت کے اس نے ایک ترکیب نکالی اوہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سوچی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے کے لیے تالاب کی ایک جانب وہ اداس چہرہ بنا کر بیٹھ گیا بنا شکار کرنے کی نیت سے تب مچھلیاں مینڈک اور کیکڑے سوچ میں پڑ گئے کہ سارس اپنی غذا کو کیوں نہیں پکڑ رہا ہے او وہ بہت اداس ہے شاید اسے بھوک لگی ہے کیا وہ مر جائے گا ایک بڑا سا کیکڑا سارس کو اداس دیکھ کر اس کی جانب گیا سلام بزرگ دوست کیا ماجرا ہے تم اتنے اداس کیوں ہو او ایلس اس تالاب کے متعلق ایک بری خبر ہے میرے دوست بری خبر کیا ہے بولو نہیں مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں ہے میرے دوست بتاؤ نا آخر ماجرا کیا ہے جاننا ضروری ہے میں بھی تو یہاں رہتا ہوں ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں پریشان ہوں کیونکہ یہ تالاب بہت جلد مچھلیوں سے محروم ہو جائے گا جو میری غذا کا ذریعہ ہوا کرتی ہے کیا مچھلیوں سے محروم اور کیسے اور کیوں میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس تالاب کو مٹی سے بھر دیں گے اور اس پر کاشتکاری کریں گے او میری خدایا یہ تو بہت بری خبر ہے مجھے دوسروں کو بتانا ہوگا یہ تو سچ میں بہت بری خبر ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا اب ہم کیا کرنے والے ہیں کچھ کرنا پڑے گا ساری مخلوق پریشان ہو گئی سارس کی بات سن کر او میرے خدا آخر اب ہم کیا کریں تم مٹی میں بھی رہ سکتے ہو مگر ہم مچھلیاں ہم تو مر جائیں گی چاروں طرف میری افواہ پھیل گئی حالات کو اپنے مطابق کرنے کے بعد سارس نے کہا پریشان مت ہو ایک طریقہ ہے میرے پاس سچ میں بے شک مجھے ایک تالاب پتا ہے جو یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے جہاں سب کے سب حفاظت سے رہ سکتے ہیں منظور ہو تو ہجرت کروا دوں گا بس کچھ ہی دنوں میں دوسرے تالاب میں جہاں سب محفوظ رہ سکتے ہیں ہاں خدا کے لیے ہماری مدد کرو ہاں، ہماری مدد کرو ہم منتظر ہیں ہر کوئی جو تالاب میں رہتا تھا سارس کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا مگر میری کچھ شرطیں ہیں کیا کیا کیا مجھے آرام چاہیے ہوگا ہجرت کے درمیان ضعیفی کی وجہ سے قوت کے مطابق میں تھوڑی سی مچھلیاں ایک وقت میں اٹھا پاؤں گا ہمیں منظور ہے ہم راضی ہیں ہاں میں بھی راضی ہوں بھی تیار ہوں تالاب کی ساری مخلوق سارس کی شرطوں پر اس کے ساتھ ہجرت کرنے راضی ہو گئے اس نے اپنی پہلی ہجرت کے وقت کچھ مچھلیوں کو اپنی چوچ میں اٹھا لیا مگر دوسرے تالاب کی جانب جانے کے بجائے وہ ان کو ایک پہاڑی پر لے گیا اور ان کو کھا لیا اب جا کر میرے پیٹ کی بھوک ختم ہو گئی تھوڑا آرام کرنے کے بعد جب اس کو پھر سے بھوک محسوس ہوئی تب اس نے دوسری ہجرت کا منصوبہ بنایا ایسا کر کے وہ اپنی غذا بنا کسی مشقت کے حاصل کرنے لگا اور کچھ ہی دنوں میں اس نے پھر سے تندرستی حاصل کر لی بڑا کیکڑا بھی دوسری مچھلیوں کی طرح ہجرت کرنا چاہتا تھا مہربانی کر کے مجھے بھی دوسرے تالاب لے چلو اچھا موقع ہے کچھ نیا لذیذ چکھنے کا ٹھیک ہے اگلی بار تمہیں لے چلوں گا اگلی ہجرت میں جب کچھ وقت گزرا وہ تالاب اب یہاں سے کتنی دور ہے سارس کو محسوس ہوا کہ کیکڑا بہت ہی معصوم ہے اس کو سارس کے خطرناک منصوبے کے بارے میں واقفیت نہیں تھی بے وقوف تمہیں لگا کہ میں تمہیں بچاؤں گا کوئی دوسرا تالاب ہے ہی نہیں یہاں میں نے منصوبہ بنایا تھا تاکہ تم سب کو اپنی غذا بنا سکوں اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیکڑے کو سارس کے گھنونے منصوبے کا پتا چلا میں ایسے مرنے والا نہیں ہوں خود کر سارس اور بنا حواس کھوئے کیکڑے نے اپنے تیز پنجوں سے سارس کی گردن دبا دی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اب تمہیں اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی کیکڑے نے سارس کی گردن کو پوری طرح دبوچ لیا اور سارس نے اپنی جان گوا دی پھر کیکڑا جیسے تیسے اپنے تالاب پر پہنچا اور سارا واقعہ اپنے ساتھیوں کو بیاں کیا سارے بچے ساتھیوں نے کیکڑے کی حوصلہ افزائی کی اور اس کا شکریہ ادا کیا او کیکڑے تم کتنے ذہین ہو لیکن اس نے اپنی جان گوا دی اپنے لالچ کی وجہ سے میری ذہانت کی وجہ سے نہیں کہانی کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا حد سے زیادہ لالچ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے